یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ لوگ جہاد کرتے ہیں کافروں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ کافر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر نہ ہوتے تو آپ ان کو نہیں مارتے اور گویا کہ آپ ان کو اسلام کے لیے زبردستی کر رہے ہیں حالانکہ کسی کو اسلام میں زور زبردستی کرنا جائز نہیں ہے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے بعض اس کو منسوخ مانتے ہیں اور بعض اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا اور ان سے قتال کیا ان کے سامنے صرف دو باتیں رکھی تھی اسلام یا قتال اختیار کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی ہاں قوانین کے معاملے میں زور زبردستی ہوگی اسلام میں اقرار ہے چاہے یہ بات کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو ہم کافروں کو یا باطل والوں کو یا کفر کو کفر کے سامنے کوئی معذرت خانہ انداز پیش نہیں کریں گے ان کے سامنے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے ہم صاف صاف اس بات کو کہیں گے ہاں دین میں زبردستی ہے دین میں اکراہ ہے تم کو اسلام لانا پڑے گا اگر تم مشرک ہو یا پھر تم کو قتل ہونا پڑے گا يا قليلا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 دکھانا اور کسی کو اپنے سے چھوٹا ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے سامنے قرآن کے صحیح اور سنت کے صحیح احادیث اور قرآن کی آیات اور صحیح اصول عقائد ہمارے سامنے واضح ہو جائیں تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور غلط راستے پر جانے سے اور بھٹکنے سے ہم خود بھی محفوظ رہیں اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے محفوظ رہیں اگر اس کے ذریعے سے کسی پر اعتراض ہو رہا ہے کوئی اس کی زد میں آ رہا ہے اگر وہ نیک نیت ہوگا اگر اس نے اس کی غلطی سہون ہوئی ہوگی تو اگر وہ ایمان اس کے دل کے اندر ہوگا تو پھر وہ اپنی اس چیز سے رجوع کرے گا اور صحیح چیز پر آئے گا اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے صدیق من من ولا دوست وہ ہے جو تمہاری کوتاہی پر تمہاری کوتاہی کو بتائے اور تم کو صحیح راہ پر لے جائے دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہر بات کو آنکھ بند کر کے مانے اور تصدیق کریں تو آج سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ لوگ جہاد کرتے ہیں کافروں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ کافر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر نہ ہوتے تو آپ ان کو نہیں مارتے اور گویا کہ آپ ان کو اسلام کے لیے زبردستی کر رہے ہیں اسلام کے لیے زبردستی کر رہے ہیں مسلمان ہونے پر حالانکہ کسی کو اسلام میں زور زبردستی کرنا جائز نہیں ہے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور یہ بات اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے گویا کہ زبردستی کا اسلام صحیح اور قابل قبول بھی نہیں ہوگا یہ آج کا اعتراض ہے اس کا جواب ہم قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام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 لکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گے بلکہ مفسرین سے مراد میری یہ ہوگی جن کی عربی کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں جس طرح کے امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ امام قرطبی رحمہ اللہ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ اس سے مراد یہ ہوگا تو ہم اس آیت پر آئیں کہ اس بارے اس آیت کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے بعض اس کو منسوخ مانتے ہیں اور بعض اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں بعض اس کو منسوخ مانتے ہیں اور بعض اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں چھ اقوال نقل کیے ہیں چھ اقوال امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں اپنی کتاب تفسیر القرطبی کی کی قرطبی, نمبر نمبر تین دو سو اسی اکیاسی میں اب ان اقوال کو پڑھیں گے پہلا قول سلیمان بن موسا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا اور ان سے قتال کیا ان کے سامنے صرف دو باتیں رکھی تھیں اسلام یا قتال اسلام یا قتال تیسری چیز یعنی جزیہ بھی ان کے اندر نہیں تھا اس کی اس آیت کو منسوخ کرنے والی آیت یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے اے نبی کافروں سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے دوسرا قول امام شابی قطادہ حسن بصری اور محمود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ خاص اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اگر وہ جزیہ ادا کریں تو ان کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا ان کی دلیل زید بن اسلم کی اپنے باپ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بڑیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے سنا وہ حضرت کو مخاطب کر رہے تھے ایک نصرانی بڑھیا کو مخاطب کر رہے تھے اے بڑھیا اسلام قبول کر لے محفوظ رہے گی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور موت کے بالکل دہانے پر ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی لا اکراہ فی الدین یہ دو قول ہو گئے تیسرا قول امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں اتری اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں ان کی عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے ان کی عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے تو انہوں نے منت مانی کہ اگر وہ زندہ رہیں تو ان کو یہودی بنائیں گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلاوطن کیا تو ان کے ساتھ انصار کی بہت سی وہ اولادیں بھی جلاوطن ہو گئیں جو یہودی ہو گئے تھے انصار نے کہا ہم اپنی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس کے قائل سعید بن جبیر اور مجاہد بھی ہیں اس کے قائل سعید بن جبیر اور مجاہد رحیم اللہ بھی ہیں چوتھا قول امام سدی رحیم فرماتے ہیں مدینے میں ایک انصاری جس کا نام ابو حفظ تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک مرتبہ مدینے میں شام کے کچھ تاجر تیل کی تجارت کے لیے آئے تیل کا ایک ذخیرہ لے کر مدینے میں آئے جب وہ تجارت کر کے مدینے سے جانے لگے تو اس حسین کے دونوں بیٹے ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو نصرانیت کی دعوت دی تو وہ دونوں بیٹے نصرانی ہو گئے اور ان کے ساتھ شام چلے گئے ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے اور یہ چاہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے ان کو واپس بلوا لیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک اہل کتاب سے قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا سورہ توبہ کی آیتوں سے یہ آیت منسوخ ہو گئی پانچواں قول جو تلوار کے خوف سے اسلام قبول کرے اسے مجبور اور مکرہ نہیں کہا جائے گا چھٹا قول یہ غلام اور باندیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جب وہ اہل کتاب میں سے ہوں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام لانے پر اگر وہ مجوسی یا بت پرست ہوں بچے ہوں یا بڑے ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا اس کو ابن قاسم نے امام مالک سے روایت کیا ہے یہ آٹھ اقوال امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرطبی جل نمبر تین صفا نمبر دو سو اکیاسی اسی اور اکیاسی میں نقل کیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مفسرین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے جو لوگ اس کو منسوخ مانتے ہیں اور جو منسوخ نہیں مانتے ہیں دونوں حضرات دونوں طرح کے حضرات نے اس آیت سے مطلق طور پر دین میں زبردستی کرنے کے ترک پر استدلال نہیں کیا ہے یعنی دین میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے اس سے کسی کوئی علماء نے اس سے اس آیت کا استدلال نہیں کیا ہے اور کسی نے بھی جزیہ دینے والے ذمیوں کے احکام کی پابندی کو چھوڑ دینے پر استدلال نہیں کیا ہے تو یہ تو معلوم ہوا اس آیت کی تشریح پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اس آیت کے اور پہلوؤں کی طرف اس آیت کے اور پہلوؤں کی طرف دوسرے پہلی بات اکراہ فی الدین سے میں ابھی اکراہ کے معنی زور زبردستی کرنا ہے میں ابھی اکراہی کہوں گا سب لوگ سمجھ جائیں اس کو اکراہی کہوں گا اکراہ کے معنی ہیں زور زبردستی کرنا اس لیے اگر میں اکراہ کہوں تو سمجھنا کہ یہ زور زبردستی ہے اکراہ فی الدین یعنی دین کے اندر زور زبردستی کبھی عقیدے اور دین کا اکراہ مراد ہوتا ہے اس سے یعنی اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان بنانا یہ مراد ہوتا ہے اور کبھی اسلامی قوانین کی پابندی پر اکراہ مراد ہوتا ہے اسلامی قوانین کو, کو ماننے پر اس کو زور زبردستی کرنا اس سے یہ مراد ہوتا ہے اس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام بطور دین اور عقیدے کے اختیار کرنے پر کوئی زبردستی نہیں ہے بعد بعد میں میں جو جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کی اس کی اس سے وضاحت ہو رہی ہے اس آیت کے بعد اللہ رحم اللہ اقرا من الغی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اس لیے کہ حق بات باطل سے واضح ہو چکی ہے الگ ہو چکی ہے اس سے یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ دین کے اندر عقیدے کو اختیار کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی ہاں قوانین کے معاملے میں زور زبردستی ہوگی لیکن اسلامی احکام اور قوانین کی پابندی پر اکراہ اور زور زبردستی باقی رہے گا اس لیے کہ قتال کی آیتیں اس کی وضاحت کر رہی ہے قتال کی بہت سی آیتیں جو سورہ توبہ کے اندر ہے سورہ انفال کے اندر ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے اور دوسری قرآن کی تمام آیتیں ہیں اس میں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کو اگر دین کے اندر زبردستی نہیں ہے تو اسلامی قوانین کو ماننے پر ان کو زبردستی زور زبردستی کی جائے گی اللہ فرما رہا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے باقی نہ رہے فتنہ سے مراد تم لوگ اگر چاہے تو اپنے کفر پر باقی رہ سکتے ہو لیکن اسلام کے ماتحت رہنا ہوگا تم کو یا پھر تم کو قتل ہونا پڑے گا مگر کچھ پہلوؤں سے اکراہ دین کے اندر بھی ہے ہم ابھی اکراہ کی مفصل بحث میں آ رہے ہیں سب سے پہلے اکراہ کی دو قسمیں بڑی بڑی دو قسمیں ایک الکراہ الدخول دخول الاسلام اسلام کے اندر داخل ہونے میں زور زبردستی کرنا یعنی مسلمان بن جاؤ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا دوسری چیز علی التزام التظام فی الاسلام اسلام کے احکامات کی پابندی کرنے پر زور زبردستی کرنا یہ دو اکراہ کے معنی پہلی قسم کی تین اقسام ہوتی ہیں پہلی قسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک جل جس کے بال اتفاق اکراہ یعنی جل کے جس کے بال اتفاق اکراہ پر علماء کا اتفاق ہے اجماع ہے نمبر ایک قسم کیا ہے کہ جس پر زور زبردستی کرنے پر علماء امت کا اجماع ہے کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا نمبر دو نمبر دو وہ ہے کہ جس کے بارے میں جمہور علماء متفق ہیں کہ اکراہ کیا جائے گا جمہور سے مراد علماء کی ایک بڑی تعداد علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان کو اس اس بات پر مجبور کیا جائے گا نمبر تین وہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء امت کا اجماع ہے اتفاق ہے کہ ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا یہ تین قسمیں ہیں اب ان کی قسموں کے ہم تفصیل میں آ رہے ہیں پہلی قسم کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم کی دو قسمیں ہیں یعنی جس کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ ان کو ان پر زور زبردستی کی جائے گی ان کو مجبور کیا جائے گا اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جو شخص مسلمان تھا اور اس نے اسلام سے انحراف کیا مرتد ہو گیا تو پھر اس کو زور زور سے زبردستی اس کو پھر دوبارہ مسلمان بنایا جائے گا اگر نہیں مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا اس پر اجماع امت ہے علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کوئی ایک شخص بھی اس کے اس سے اس کا منکر نہیں ہے اس کی دلیل بخاری کی روایت اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت من بدل دین فخلو ہوں جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو بخاری جل نمبر نو صفا نمبر پندرہ باب حکم المرتد پھر اس کے بعد اس کی دوسری قسم المشرق العربی عربی مشرق یعنی او عرب جو مشرق اور بت پرست ہے امام تبری رحمہ اللہ امام تبری اور امام ابو عبیدہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے ابو عبیدہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سلف میں سے سن تین سو یا دو سو ہجری کے یہ انہوں نے اپنی کتاب کتاب الاموال صفحہ نمبر پینتیس کے اندر فرماتے ہو تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في العرب من أهل المشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل فرمایا اللہ کے وسلم کے آثار سے یعنی اللہ کے وسلم کی سیرت سے اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرقین عرب سے مشرقین عرب ہیں جو مشرق عرب ہے بت پرست ہے وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے اس سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا اس سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا ابن جریر تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال ابن جریر تبری رحمہ اللہ ان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا الا الاسلام اب اختلاف الفقهاء صفا نمبر دو سو ابن جریر تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرست عربوں سے جزیہ قبول کرنے سے انکار کیا اور ان سے صرف اسلام قبول کیا یا پھر ان کو قتل کر دیا یا پھر ان کو قتل کر دیا فرماتے علماء امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولم يختلف مسلمان في ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب الا الاسلام بالسيف الى ان مات عليه السلام فهو اکراہ فی الدین فرماتے ہیں کہ دو مسلمان کا بھی اس پر اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کیا یا پھر ان کو قتل کر دیا یہاں تک کہ اللہ کے رسلم کی وفات ہو گئی اور یہ چیز دین کے اندر زور زبردستی ہے یہ چیز دین کے اندر زور زبردستی ہے پھر اس کے بعد دوسری اس کی دل اس کے دلائل میں فرماتے ہیں اس کے دلائل کے ہیں قرآن کے قرآن کی دلیل دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسلم اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر سولہ ہے اللہ فرماتا ہے ستدعون الى قوم بأس شدید تقاتلونهم او فرماتے ہیں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انقریب تم ایسے لوگوں سے تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں اور تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اسلام قبول کریں گے یعنی دونوں میں سے کوئی یہ چیز تیسری چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسولم کی حدیث جو ایسے تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی یہ حدیث بخ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر پانچ جگہ نقل کی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو چار جگہ نقل کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو چار جگہ نقل کیا ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو بارہ جگہ نقل کیا اپنی کتاب میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو تیرہ جگہ نقل کیا ہے حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایک حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ نقل نہیں کی گئی ہو اور وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر میں ایک حوالہ نقل کروں گا اور وہ ہے باب فن تاب صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عمر تو ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں نماز قائم کرے زکوۃ ادا کریں اگر وہ ایسا کر لیں گے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا گویا کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ مشرق عربی کی یہ دلیل ہے پھر اس کے بعد دوسری قسم پہلی قسم کی یعنی اسلام میں لوگوں کو زبردستی داخل کرنے کی پہلی قسم میں سے دو قسمیں پھر اس کی دوسری قسم میں فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو اہل کتاب یا مجوسی نہ ہو وہ کافر جو اہل کتاب یا مجوسی نہیں ہے اس پر اکراہ ہے اس پر اکراہ ہے اس کے بارے میں شواف یعنی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور شواف علماء شواف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور علماء حنابلہ امام ابو داود ظاہری اور علماء ظاہریہ اور بعض علماء مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو کافر اور اہل کتاب مجوسی جو کافر اور اہل کتاب مجوسی نہیں ہے اس سے جزیا نہیں لیا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا پھر اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا وہی اوپر والے دلائل اس کے بھی ہیں وہی اوپر والے دلائل قرآن کے اور حدیث کے اس کے بھی ہیں پھر اس کے بعد دوسری قسم کہ اس میں وہ تمام کافر داخل ہیں جن سے جزیا لیا جائے گا یعنی جن کو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 اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھتے اور جو دین حق کو اختیار نہیں کرتے اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ وہ جزیا دے دیں یہاں تک کہ وہ جزیا دے دیں جزیا اس حال میں دے کہ وہ ذلیل ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ کے رسلم کے ثابت ہے کہ اللہ کے رسلم نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا تھا اور اس کی اس کی دلیل مسلم کی ایک روایت بھی ہے جو صحیح مسلم کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تیرہ سو ستاون میں ہے امام امام نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باب باندھا ہے باب تعمیر الامام العمرا یہ بڑی لمبی روایتیں بریدہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسلم ان کو ایک ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیج رہے تھے تو ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے اللہ کے رسلم کچھ نصیحتوں میں آپ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کو یہ کہنا کہ ہجرت کریں اگر وہ ہجرت کر لیں تو ان کے لیے بھی وہی حق ہوگا جو مہاجرین کا ہے اور ان کو وہی چیز کرنی پڑے گی جو مہاجرین کرتے ہیں اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان کو مال پہ اور مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا ہاں اگر وہ جہاد میں حصہ لیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو پھر ان کے سامنے یہ پیش کرنا کہ وہ جزیہ دے دیں جزیا دے دیں اگر وہ جزیا دینے سے انکار کر دیں تو پھر اب تلوار اٹھانا ان کے خلاف تلوار فیصلہ کرے گی یہ صحیح مسلم کی روایت اس کی دلیل ہے تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ جو شخص اکراہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فی الدین سے مراد فی الدین اسلام میں نہیں ہے اور دین میں زور زبردستی نہیں ہے تو گویا کہ ان آیات کا اور ان احادیث کا اور اللہ کے وسلم کی جو تواتر سے جو عمل ثابت ہے اور صحابہ سے جو عمل ثابت ہے اس کا انکار لازم آئے گا اور کسی مسلمان کے لیے ان چیزوں کا انکار کرنا گویا کہ اس کے ایمان کے لائق نہیں ہے اور اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کا انکار کرے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے پھر اس کے بعد ایک بات ہم کو یہاں یہ بھی نوٹ کرنی پڑے گی کہ جزیا کا جو حکم جزیا کا جو حکم اہل کتاب کے لیے اور مجوسیوں کے لیے ہے وہ نزول عیسیٰ تک ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس طرح کے اللہ کے اس نے فرمایا ہے اس جزیا کے حکم کو اٹھا لیں گے اہل کتاب پر سے بھی ان کے لیے بھی صرف دو باتیں باقی رہ جائیں گی یا تو ان کو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر ان کو قتل ہونا پڑے گا پھر اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی کا اسلام قابل قبول نہیں ہے ان کی بھی بات رد ہے ان کی بھی بات رد ہے اس لیے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرتد کا اسلام مرتد جو مرتد ہو جائے گا اس کو زبردستی اسلام میں لایا جائے گا تو اس کا اسلام صحیح اور قابل قبول ہے اسی طرح سے مشرقین عرب کا ان کو اسلام پر جبر کر کے زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے گا ان کا اسلام بھی قابل قبول ہے جس طرح کے بات پہلے آ چکی ہے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلی جلد نمبر گیارہ صفا نمبر ایک سو پچانوے میں فرماتے ہیں اکراہ اور زبردستی کرنا صحیح ہے اکراہ اور زبردستی کرنا صحیح ہے زبردستی یا اکراہ کے لیے کوئی چیز دین میں رکاوٹ نہیں ہے اگر ہر بھی کافر کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ اسلام لے آئے گا تو اس کا اسلام لانا اسی طرح سے صحیح اور قابل قبول ہوگا جو شخص بغیر زبردستی کے اسلام قبول کرے گا اس کا حکم بھی ویسا ہی ہوگا جو اس کا حکم بھی ویسا ہی ہوگا جو شخص زبردستی سے اسلام قبول کرے گا اس لیے کہ دلائل ہم کو یہی کہتے ہیں تو اس بات سے یہ پتا چلا ہم کو کہ یہ جو اعتراض ہے اس اعتراض یہ تمام اعتراضات باطل ہیں غلط ہیں یہ غلط دعوے ہیں اس لیے کہ زبردستی کا اسلام مرتد اگر اگر زبردستی کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر جو مرتد کا اسلام لانے پر واپس اسلام قبول کرنے پر ان کے اسلام پر امت کا اجماع ہے تو اجماع کے خلاف جائے گا اس لیے کہ اجماع بھی ایک ایسا حکم ہے کہ اسلام کے جو سرچشمے جو محور ہے ممبا ہے قرآن اور حدیث اجماع ہے یہاں قرآن کا بھی انکار ہو جائے گا حدیث کا بھی انکار ہو جائے گا اور اجماع امت کا انکار ہو جائے گا اور ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے ہم سب کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اسلام میں اقرا ہے چاہے یہ بات کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو ہم کافروں کو یا باطل والوں کو یا کفر کو کفر کے سامنے کوئی معذرت خواہانہ انداز پیش نہیں کریں گے ان کے سامنے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے ہم صاف صاف اس بات کو کہیں گے ہاں دین میں زبردستی ہے دین میں اقرا ہے تم کو اسلام لانا پڑے گا اگر تم مشرق ہو یا پھر تم کو قتل ہونا پڑے گا یا اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو پھر اس کو زبردستی مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر اس کو قتل ہونا پڑے گا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے نزدیک دنیا والوں کی کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں ہمارے نزدیک ہمارا اللہ ہمارا رب ہمارا رسول ہے ہم اسی پر چلیں گے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہم دنیا والوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ دین میں اقرا ہے زبردستی ہے دو شکلوں کے ساتھ جس طرح کے بات ہمارے سامنے آئی بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے اور صحیح چیز کو ہمارے ہم صحیح چیز پر عمل کرنے اور صحیح چیز صحیح نہج پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو آخر پر اس تک جمائے رکھے اگر کسی کو کوئی سوال ہو